توبہ کی قبولیت کی پانچ شرطیں گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے یا صغیرہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے دیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے فوری توبہ سچی توبہ اور خوب استغفار سچی توبہ کے لیے پانچ شرطیں ہیں نمبر ایک الاخلاص اللہ تعالی یعنی توبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اسے توبہ پر ابھارنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا خوف ہو کسی اور کے خوف ڈر یا دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے توبہ نہ ہو بس یہی فکر ہو کہ میں نے اپنے عظیم رب اور مالک کی نافرمانی کی ہے اب میں اسے راضی کروں اس کے عذاب سے بچوں اور اس کے اجر کو پاؤں نمبر دو اندم والا فعل الذنب بھی یعنی اپنے گناہ پر ندامت ہو ہائے مجھ سے یہ غلطی اور گناہ کیوں ہوا شرمندگی افسوس اور پشیمانی کیونکہ اگر ندامت نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنے گناہ پر راضی ہے نمبر تین الاقلاع عن الذنب یعنی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے بالکل چھوڑ دے اگر اس کا تعلق کسی کام کے کرنے سے ہو مثلا چوری شراب خوری جھوٹ اور اگر اس گناہ کا تعلق فرائض و واجبات میں غفلت سے ہے تو اس کی تو ان کی ادائیگی کا اہتمام شروع کر دے نمبر چار العزم علی اللہ یعود علیہ یعنی اس بات کا پختہ عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا نمبر پانچ تكون في الوقت المسموح یعنی توبہ ایسے وقت میں ہو جس میں توبہ قبول کی جاتی ہے اگر وہ وقت گزر گیا تو پھر فرعون کی طرح اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی توبہ کا وقت نزا سے پہلے پہلے ہے اگر نزا یعنی جان کنی کا وقت شروع ہو گیا تو توبہ قبول نہیں ہوگی اسی طرح جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ایسا قرب قیامت میں ہوگا حضور اکد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مغرب میں توبہ کے لیے ایک دروازہ قائم فرمایا ہے جس کی چوڑائی ستر سال کے مسافت کے برابر ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے یہ دروازہ کھلا رہے گا